سورت القمر بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت و وانشق القمر قیامت قریب آ چکی ہے اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے قطعی اور یقینی نشانی حضور کی بحثت ہے ان نما بوئس تو انا و صاف کہا ہاتھ میں اور قیامت ایسے ہیں میرے ساتھ جڑی ہوئی قیامت آ رہی ہے اب کوئی فصل نہیں ہے زیادہ اور آپ کو معلوم ہے اللہ کا ایک دن ہزار برس کا ہے تو ابھی تو ڈیڑھ دن بھی نہیں ہوا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو اللہ کے حساب سے ڈیڑھ دن نہیں ہوا بارہ قیامت قریب آ چکی ہے اس سے آگے چل کر ہم دیکھیں گے ایک سورت میں یہ آیت بھی آئی ہے ان نہ رہو بیدم و نراہ قریبا یہ اسے دیکھ رہے ہیں بہت دور اور ہمیں وہ سامنے نظر آ رہی ہے ہمارے علم میں ہے کہ وہ تو قیامت جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور سور کو منہ پہ لگا رکھا ہے بس ذرا سا اشارہ ہمارا ہے کہ اس کے بعد وہ سور میں پھونک مار دیں ایک طرح مت سات وہ شکل القبر اور چاند پھٹ گیا شک ہو گیا دو ٹکڑوں میں منقسم ہو گیا یہ ہر کے عادت بات میں اسے موجودہ نہیں کہہ رہا اس لیے کہ میں نے موجودے کی جو بات ہے وہ پہلے بیان کی ہے ہر رسول کا موجودہ وہ ہوتا ہے کہ جو دعوے کے ساتھ پیش کیا جائے اور پھر خاص طور پر جبکہ مطالبہ کیا جا رہا ہو اس قسم کا کوئی موجودہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوائے قرآن کے نہیں ہر کے عادت میں شمار ہے اور یہ اللہ کی کرامات ہوتی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات جو ہیں وہ تو ہزار گنا ہوں گی اسی قسم کا ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ بنا میں تشریف فرما تھے اور بھی لوگ تھے ان میں سے کسی نے کہا کہ کوئی نشانی ہو آپ نے کہا آسمان کی طرف دیکھو انگلی کی اور وہ چاند سب نے دیکھا کہ دو ٹکڑے ہو کر ذرا سا ہٹ کر ایک دوسرے سے دور ہو کر پھر آ کر جوڑ من شکل قمر اب اس پر بعض لوگوں نے تو اس اعتبار سے اعتراض کیا جس اعتبار سے ہر خرط عادت کی تعمیل کرنے کی کوشش کی ہے سر سید احمد خان مرحوم اور ان کے مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں لیکن بعض حضرات نے اس اعتبار سے بھی کہ تاریخی طور پر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ معلوم ہوتا ہے ایک تو یہ کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کسی جگہ پر دنیا میں اس وقت رات سے کسی وقت دن تھا اس وقت چاند کو دیکھنے کا سوال ہی نہیں تو یہ تو جہاں چاند ہوتا ہے سورج سب لوگ ٹکی باندھے ہوئے چاند کو تو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ آسمان میں کیا ہوا اور چاند کا دو ٹکڑے ہو کر ذرا سا ہٹنا اس سے کیا فرق واقع ہوا ہوگا روشنی اس کی جو تو زمین پر رہی جو بھی تھی تو کسی نے جو ہے خواب خواب پلٹ کر دیکھا ہو لیکن یہ کہ بار کے ساحل پر کوئی راجا تھا ہندو اس نے یہ دیکھا تھا اتفاق کی بات ہے کہ وہ اس وقت دیکھ رہا تھا آسمان کی طرف اور وہ حیران ہوا اس نے دیکھا کہ چاند پھٹا دو ٹکڑے ہوئے اور وہ فاصلے پر گئے پھر جو کر بعد میں اسے جب اسلام کی یہ دعوت پہنچی اور یہ آیت بھی پہنچی تو اس نے اسے گواہی دی کہ میں اس کا چشمدید گواہ ہوں پھر وہ اسلام لایا ولہ عالم اقتبت سہر مستمر اور اگر وہ دیکھیں کوئی آیت کوئی نشانی تب بھی اعراض کریں گے اور کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے جو چلا آ رہا ہے پہلے سے دبو و تب اور انہوں نے تقزیب کی جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی کل امر مستقل اور ہر معاملہ جو ہے اللہ کا امر کا وہ ایک وقت معینہ کے لیے قرار پا چکا ہے ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں ایک وقت ہے اس سے پہلے وہ کام نہیں ہوگا لیکن یہ کہ انسان کا کام یہ کہ اپنا فرض ادا کرتا رہے وہ کام کب ہونا یہ اللہ کا کام ہے اللہ کے ذمہ ہے ہمیں اقامت دین کی جد و جہد کرنی ہے اس لیے کہ ہمارا وہ فرض عین ہے ہمیں تو وہ جد و جہد کرنی ہے ہماری نجات کا دار و مدار اس پر ہے ہمارا کام یہ کہ سمجھیں اس جد و جہد کے لیے طریقہ کار کیا ہے سیرت النبی سے اس کے لیے اخذ کریں پھر یہ کہ اس کے کیا آداب ہیں کیا شرائط ہیں اور اس کے لیے جو ہے پوری طرح غور و فکر کریں یہ بات دوسری ہے پھر نظر ثانی بھی کرتے رہے کیونکہ ہم کوئی معصوم تو ہے نہیں کہ جس کے پاس وقتاً فوقتاً جو ہے وہی آ رہی ہو اور ہدایت مل رہی ہو اشتہاد ہی ہے اشتہاد میں خطا بھی ہو جاتی ہے بڑے سے بڑے آدمی سے ہو سکتی ہے لیکن یہ سب کچھ اپنی جگہ پر فرض اپنی جگہ ہے جد و جہد کرو باقی ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں نہ آئے کوئی پرواہ نہیں تمہیں اپنا فرض ادا کرنا تم سرخرو ہو جاؤ اللہ کے یہاں کہ اللہ میں نے زندگی اسی کام میں لگا دی بس تم کامیاب ہو جاؤ باقی کب اللہ کو یہ کرنا یہ اللہ جانتا اس حوالے سے اثر میں جو لوگ ذرا ان چیزوں میں اجلت کے شکار ہو جاتے ہیں پھر وہ یہ ہے کہ اگر دیکھتے ہیں کہ یہ تو کام نہیں ہو رہا سیدھے طریقے سے نہیں ہو رہا تو الٹے سیدھے طریقے ٹیڑھی انگلیوں سے گھی نکالو اگر سیدھے سے نہیں نکل رہا بائی ہک اور بائی کروک دائیں بائیں سے کسی طریقے سے پھر وہ غلطیاں ہوتی ہیں پھر وہ تحریکیں جو ہے غلط راستوں پہ پڑ جاتی ہیں اصل غلطی یہی ہوتی ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کو کر گزرنا میرا فرض ہے نہیں نہیں اس کو کرنے کی جد و جہد میں تن بندھن لگا دینا میرا فرض ہے کر گزرنا یہ اللہ کے ذمہ ہے وہ کب چاہے گا کہ یہ ہو اسی وقت ہوگا بلکہ جا ہوں لمبا معافی ہے مزدجر ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں امبا رسول جس میں ڈانٹ ہے ان کے لیے تحدید ہے اگر ان خبروں کو وہ سنیں اور سمجھے تو ان کے لیے بھی اس میں سبق ہے حکمتم بالے جہاں وہ ڈانٹ اور ڈپٹ ہے اس کے اندر وہیں پر حکمت بھی ہے پوری اور بالغا پوری حکمت فما بمات نظور لیکن یہ کہ یہ جو آئے خبردار کرنے والے ان سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا فتو ہوں کوئی ہر صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں ذرا آپ درگزر کیجیے آپ ذرا توجہ ہٹا لیجیے فتو اللہ لان تو آپ ذرا ان سے آپ اپنا رخ پھیر لیجیے یوم ید عراش ہے ان جب وہ دن آئے گا جس دن کے پکارنے والا پکارے گا ایک بڑی ناگوار چیز کی طرف جب سور پھونکا جائے گا یہ نکلیں گے اپنے قبروں سے خوش شاہ نفسا ہوں گی ان کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی یا خروج الجدا سے کان نہ ہوں جراب منتخب یہ اپنی قبروں سے ایسے نکل کر آئیں گے جیسے کہ ٹنڈی دل پھیلا ہوا ظاہر بات ہے ایک ایک جگہ پر معلوم کتنے کتنے لوگ جو ہیں وہ دفن ہیں آپ پورے دس ہزار برس نسلیں انسانی زمین پر اگر رہی ہے یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو اللہ عالم تو پھر یہ کہ آخر انسان جو نکلیں گے جو بڑے بڑے شہر گنجان آباد علاقے تھے وہاں سے جو نکلیں گے ٹڈی دل جہاد المنتشر مفتعین عیدائے اور وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے پکارنے والے کی پکار پر یقول الکافرون حاضا یوم عاصر ساتھ ہی وہ کافر جو ہیں کیونکہ جیسا کہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے سورہ قیامہ میں بل انسان و علاق اب سے ہی بصیرہ ہر انسان کو معلوم ہوگا میں کتنے پانی میں ہوں کہاں کھڑا ہوں میں نے زندگی کہاں گزاری تھی تو کافر کہیں گے یقول القافر حاضا یوم آفر یہ تو بڑا سخت دن ہے کا ضبط قبل قوم قومنوہ اب دیکھیے کہ اس میں سورہ نجم میں امبا الرسل نہیں تھی دلائی عقلی اور آیات آفاتی وہ ساری گفتگو تھی اب یہاں پر یہ اس کا جوڑا ہے خبر اس میں ہم رسول ہیں وہی جوڑے کی جو سورہ نام اور سورہ آراف جو اس کا مکمل ترین سمجھیے کہ ایک مثال تھی اس کے لیے ایک نمونہ تو اسی طریقے پر آپ کو یہ تقسیم ملے گی قبل قوم جٹلایا تھا ان سے پہلے روح کی قوم نے فقط زبو امدنا انہوں نے ہمارے بندے کو جٹلا دیا وہ کالو مجنون وقت کا مجنون ہے پاگل ہو گیا ہے اور جھڑک دیا گیا ہمارا وہ بندہ ہمارا وہ جل قدر رسیم فدارب ہوں تو اس نے پکارا اپنے رب کو انی مغلوب ان فن میں تو اب مغلوب ہو گیا ہوں مجھ پر غلبہ پا لیا اس قوم نے بس میری مدد فرما اور انتقام لے جیسا ہم پڑھ چکے ہیں بادل المرسلیم المنسنا غالب یہ بات تو ہماری بہت پہلے سے طے شدہ ہے ہمارے رسولوں کے بارے میں کہ ان کی مدد ہو کر رہے گی اور ہمارا لشکر جو ہوگا وہی غالب آ کر رہے گا تو جب انہوں نے دعا کی دہائی دی انی مغلوب الفنت سے فتح نہ باب سمائے بے منحمل تو ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے اس پانی کے ساتھ جو پھر چھاجوں برسا برستا رہا برستا رہا مسلسل وہ فجر الردا عیون اور ہم نے زمین کو بھی پھاڑ دیا جگہ جگہ سے چشمے دوسرے سے نکال دیے آسمان سے پانی برس رہا زمین کے چشمے جو ہے ابل پڑے ہیں ہمالا کے چشمے ابلنے لگے تو گویا کہ اس زمین کے چشمے جو ہے پھوٹ گئے ماؤ پانی مل گیا آسمان سے برسنے والا پانی اور زمین کے چشموں میں سے نکلنے والا پانی دونوں نے مل کر فلتقل ماؤ اللہ امر قد کو ایک ایسی بات کے لیے کہ جو طے ہو چکی تھی جس کا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا تھا یعنی پوری قوم کے غرق ہونے کی بات ہم اللہ کا دوسروں اور ہم نے اسے سوار کرا دیا اس چیز میں کہ جو بنی ہوئی تھی لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے یعنی کشتی تجریب آیون اور وہ کشتی چل رہی تھی ہماری نگاہوں میں ہم دیکھ رہے تھے ہمارے سامنے جزال نمن کانا کفر اور یہ بدلہ تھا اس کا اس کے لیے کہ جس کی ناقدری کی گئی تھی ہم نے اسے بچایا اور اس کے ساتھ اس کے صاحب ایمان ساتھیوں کو بچایا وہ ترک رہا اور ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے آیتن ایک نشانی کے طور پر من مدعا کے تو ہے کوئی کہ جو اس سے نصیحت اخذ کرے جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ کشتی بھی جیسے شداد کا کی جنت جو ہے اب دنیا میں معلوم ہو گئی ہے کہ وہ نیچے ریت کے اندر دبی ہوئی موجود ہے اور جیسے یہ حضرت لوت جہاں بھیجے گئے تھے ان شہروں کے بھی کھنڈرا کا معلوم ہو گیا ہے کہ سمندر کی تہ میں موجود ہے اسی طرح سمجھ لیجیے کہ وہ کشتی بھی ایک روز کھل کر سامنے آ جائے گی فقی فقان آزادی و روز تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا کھڑکھڑا دینا ڈرا دینا ولاق یش کرنا قرآن علی فہل مدکر یہ ہے وہ چیلنجنگ انداز قرآن کا ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت اخذ کرنے کے لیے سبق حاصل کرنے کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے تو فہل مدکر تو ہے کوئی جو اس سے سبق حاصل کرے جو لوگ اس صورت کو آج پڑھ رہے ہیں اور یہ چار دفعہ یہ آنی ہے یہ آیت یہ ترجیح آیت ہے دوہرا دوہرا کر آ رہی ہے یہاں پر یہ آپ میں سے ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اتمام حجت ہے کہ آپ اگر اب بھی قبر نہیں کستے عربی سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے قرآن کو سمجھنے کا اگر عزم مسمم نہیں کرتے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پرسش ہے اور جو جو پوچھا جائے گا وہ اور سخت ہو جائے گی اور کسی کو تو بتایا نہیں گیا لوگوں کو معلوم نہیں لوگوں کو تو صرف ثواب بتائے گئے للت القدر میں ایک ایک نفل پڑھو گے اتنے ہزار نفلوں کا ثواب ہو جائے گا وہ بیچارے نفل پڑھتے جا رہے ہیں انہیں کیا پتا قرآن میں کیا ہے قرآن نے کیا کہا ہے تو فرمایا والا والی قدم القرآن سے تم یہ نہیں کہہ سکو اللہ بہت مشکل کتاب تھی یہ نہیں بہت آسان کتاب باقی رہ گئی ایک زبان تو عربی زبان کو مردہ زبان تو نہیں ہے عبرانی زبان کو یہودیوں نے زندہ کر دیا مر چکی تھی بالکل سنسکرت کو ہندوؤں نے زندہ کر دیا جو مر چکی تھی بالکل لیکن یہ عربی زبان یہ تو بڑی زندہ زبان ہے کتنا بڑا علاقہ ہے دنیا میں کہ جس کے بولنے والے یہ ہیں آج کوئی انٹرنیشنل فورم ایسا نہیں ہے جس میں عربی زبان میں ترجمہ ساتھ نہ ہوتا یہ تو دنیا کی مانی ہوئی چوٹی کی زبانوں میں سے اردو کا ترجمہ نہیں حالانکہ بڑی تعداد میں لوگ ہیں اردو بولنے والے بھی لیکن یو این او میں یا کہیں اور اس طرح کے اداروں میں اردو کا ترجمہ نہیں ہے لیکن جن زبانوں میں سائملٹینیس ترجمے ہوتے ہیں عربی زبان شامل ہے تو لیونگ لینگویج ہے زندہ زبان ہے سیکھنے میں کیا دقت ہے ولقد یسن القرآن ذکر فاہم میں منتقل قزبت عاد الفق فقان عذابی والر جٹلایا تھا قوم عاد نے بھی تو کہتا رہا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا انا ارسلنا علیہ ریحن سر سرن ہم نے ان پر مسلط کر دی بھیج دی ان پر ایک تند ہوا فی یوم مستمر ایک منحوس دن میں لہوست والے دن میں اور پھر وہ دن ہوا چلتی چلی گئی تنز الناس وہ اکھاڑتی تھی لوگوں کو جیسے آپ کسی درخت کے تنے کو اکھاڑتے ہیں تو اس طرح وہ ہوا لوگوں کو اکھاڑتی تھی کن نہ آزاد اور منقائد گویا کہ وہ تنے ہیں یا جڑے ہیں کھجور کی اکھڑی ہوئی یا کھوکھلی تو اس طریقے سے وہ اور چونکہ بڑے طویل القامت لوگ تھے تو وہ پھر جب گرے ہیں مر مر کر پٹک پٹک کر جب کہ ہوا نے ان کو پٹخا ہے اور مرے ہے تو جو پڑے ہوئے تو معلوم ہوتا تھا کہ کھجوروں کے تنے پڑے ہوئے کئی پکانا آغابی والوں دور تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا میرا قرآن علی بھی مدد پھر دوہرا دیا گیا پھر کان کھول کر سن لیجیے ہم نے تو اس قرآن کو آسان کر دیا ہے سبق حاصل کرنے کے لیے نصیحت اخذ کرنے کے لیے تو ہے کوئی کہ جو اس سے سبق حاصل کرے رہنمائی اخذ کرے کرزمت سمود و بن نظور اسی طرح قوم سمود نے بھی جھٹلایا خبردار کرنے والوں کو اب بشرم بننا واحد نہ ترے کیا ہمارے اندر اسے ایک شخص ہم اس کی پیروی کریں اس کی پیروی کریں گے ہم یہ کون ہے سالے ہمارا ایک فرد ہے ہماری قوم کا ہے بشرن منا واحدن ہمارا ہی ایک بشر ہم ہی میں سے نہ تب ہوں ہم اس کے پیچھے چلیں گے اس کا کہنا مانیں گے اس کی پیروی کریں گے اس کی اطاعت کریں گے پھر تو ہم گویا کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ڈال دیں گے گمراہی کے اندر بھی اور آگ کے اندر بھی شعیر کی جمع ہے یہ سور یعنی یہ ہمیں خبر دے رہا ہے کہ آخرت میں اگر تم نے مجھے نہ مانا تو جہنم میں جھونکے جاؤ گے ان کو مان کر ان کے پیچھے چلے تو گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو یہی جہنم میں جھونک دیا آؤ کیا ذکر علیہ دن میں نا کیا ذکر انہیں پر انکار کیا گیا ہمارے ماں کوئی اور نہیں ملا تھا بڑا چودھری ہمارا بل ہوا کذاب ہونا شیر نہیں نہیں یہ جھوٹا ہے اور شیخی کھورا ہے خام خواہ جو ہے بڑا ہی مار رہا ہے کہ مجھ پر وہی آئیے سیاح لمونہ ودن من کذاب اللہ شیر بتا دیا گیا کہ کل ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا انکڑ ہی معلوم ہو جائے گا کون جھوٹا ہے کون شیخی کھورا ہے سالے یا تم مرسل الناقت فتم تن ہم بھیج دیتے ہیں یہ اونٹنی کا جو موجودہ انہوں نے طلب کیا تھا ان کے لیے فتنہ ہے ان کے لیے آزمائش ہے فرتقی ہوں سب اب ان کا انتظار کیجیے اے صالح ان سے گفتگو ہو رہی مستبر اور ذرا صبر کیجیے چند دن کی مہلت وہ نبے ہوں ان ہوں انہیں خبردار کر دیجیے بتا دیجیے کہ پانی جو ہے ان کے مابین اب تقسیم ہو جائے گا یعنی ایک دن وہ اللہ کی اونٹی ناقت اللہ جو اللہ نے پیدا کی خاص طور پر موزانہ طریقے پر وہ پانی پیے گی اور دوسرے دن ان کے تمام جو مال مویشی ہے وہ آ کر پانی پیے گی ہوتا یہ تھا کہ جب وہ آتی تھی تو اس کی حیبت سے تمام جانور بھاگ جاتے تھے تو پھر معاملہ وہ کیا کیا جائے تو طے کیا گیا کہ اب باری مقرر کر دیا ایک دن وہ آئے گی اور سارے چشمے کا پانی پی جاتی تھی اور دوسرے دن پھر یہ کہ وہ اپنے مویشی لاتے تھے اور پلاتے تھے ان الماء نسبت بین ہوں گل شرب شربن ہر باری پر پہنچا جائے گا فنادا ہوں تو انہوں نے پکارا اپنے ایک صاحب کو اپنے جو زیادہ ان میں سخت تھا فتح تھا اس کی دہائی دی کہ یہ کرو بھائی کوئی علاج اس کا اس اونٹنی کا فتح تھا پھر اس نے ہاتھ چلایا پاپر اور اونٹنی کو قتل کر دیا اس کے اونچے کاٹ دی فقی فقان عذابی آزابی پھر کیسا رہا ہمارا عذاب اور ہمارا کھڑکھڑانا اور خبردار کر دینا ارسلنا علیہ صحت اللہ تو ہم بس ایک چنگھار بھیجی کانوں کا حسین تو پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ باڑھ لگانے والا جب کانٹوں سے باڑھ لگا لیتا ہے اپنے کھیت کے گرد اور اگر کوئی بڑا سا گلہ جو ہے وہ جانوروں کا اس کو رونتا ہوا چلا جاتا ہے تو وہ بالکل چورا چورا ہو کر پڑی ہوتی ایسے چورا ہو کر پڑے رہ گئے پھر سوچو پھر غور کرو کروم لوت ان لوت کی قوم نے بھی خبردار کرنے والوں کو جھٹلایا انسنا خواہ سے مرو اللہ آلہ لوت ہم نے بھیج دیا ان پر ایک ایسی تیز دار آندھی جو پتھر لے کر آئی تھی سوائے آلے لوٹ کے لوت کے گھر والوں کے نت جینا ہوں بے صاحب ان کو ہم نے نجات دے دی صبح کے وقت نعمت من لینا وہ نعمت تھی انعام تھا ہمارے پاس سے غزال کا من شکر اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو کہ جو شکر کرتا ہے ہمارا اور اس نے یعنی حضرت نے انہیں خبردار کر دیا تھا ہماری پکڑ سے کہ پکڑ آئے گی اگر بعض نہیں آتے ہو لیکن انہوں نے شک کیا ان تمام چیزوں کو کہ جن کے بارے میں انہیں خبردار کیا گیا تھا وہ قابو اندیسی اور وہ تو چاہتے تھے کسی طریقے سے حاصل کر لیں ان کے ان کے مہمان کو یعنی وہ جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے تھے مہمان فتمس میں آ نہ ہوں ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا بائبل میں یہ آتا کہ ایک فرشتے نے ذرا اپنا ہاتھ اس طرح پھیلایا اور جتنے وہ لوگ تھے پورا کا پورا سب کی آنکھیں اندھی ہو گئی نگاہیں ختم ہو گئی اب دیکھیے قرآن نے بھی وہی بات کہی فتمس میں آ نہ ہوں ان کی آنکھوں کو ہم نے مٹا دیا فضوق و آزادی و نظور تو چکھو اب میرے عذاب کو اور میرے خبردار کرنے کے نتیجے کو وہ لگتا سب باہم بکرتن عذاب المستقل اور ان پر صبح ہی صبح آ کر چھاپا مارا اس عذاب نے صبح ہی صبح سویرے جو ٹھہر چکا تھا طے ہو چکا تھا فضوق ہوا عذابی و نظر نظر تو چکھو مزہ میرے عذاب کا اور میرے خبردار کرنے کا وہ یسر یس قرآن علی ذکر فہل میں منتقل چوتھی مرتبہ پھر بلقدہ اسی طریقے سے آل فرعون کے پاس فرعون کی قوم کے پاس بھی آئے ڈرانے والے خبردار کرنے والے کرزبو بے آیا نا کل لہا انہوں نے ہماری ساری آیتوں کو جھٹلا دیا نو آیتیں تیسرا آیات یہ سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکو میں آ چکا ہے بلقدرات ہے نا موسا آیات ان بلیہ ناتین دو آیتیں دو نشانیاں دو محرج تو ابتدا لے کر گئے یعنی اصا کا سانپ بن جانا اور ہاتھ کا چمکدار ہونا سفید اس کے بعد جو ہے مختلف قسم کے جو ان پر عذاب آئے ہیں وہ سات اور نشانیاں ہیں جو اللہ نے دکھائی کرزموں میں آیات نہ کل لکھا انہوں نے ہماری ساری آیات کو جھٹلا دیا تو ہوں اکثر عزیز مختلف پھر ہم نے انہیں پکڑا اور پکڑ بھی کیسی ایک زبردست اور مختلف پکڑنے والے کی پکڑ وہ پکڑ جو ہے کوئی ایسی کمزور پکڑ نہیں تھی جس سے کوئی نکل بھاگے جس سے کہیں بچنے کا تو امکان ہو عزیز ان جیسے کوئی زبردست قدرت رکھنے والا جیسے پکڑتا ہے ایسے پکڑا اب یہاں یہ ساری گفتگو کر کے اب روح سکون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کفار مکہ ہے اکفار کم خیر من لائے کو بھلا ہے قریش تم سوچو کیا تمہارے کفار جو ہیں جو تم میں سے جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ بہتر ہے ان کا آ اگر ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا تو تم پر کیوں نہیں آ جائے گا اب کو فاروقم خیروں میں لکم ہم لکم برات تم پھر یا بولیا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فارغ خطی ہے کوئی ایشورنس ہے کسی سابقہ کتابوں میں کہ تم پر عذاب نہیں آئے گا اگر ان پر عذاب آیا ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا ان کو برباد کر دیا تو کون سی رکاوٹ ہے جو بھی تم پر آئے گا ہم یقون نہ نحر و جمیون منتصر کیا اس کا خیال ہے کہ ہماری بڑی جمیت ہے ہم طاقتور ہیں اور ہم بدلہ لینے پر قادر ہیں سیو غم الجم ہو دوبر الدبر ان قریب ان کی جمعیت شکست کھا جائے گی آخر بدر میں کیا ہوا بلو نہ اور وہ پیٹ دکھائیں گے اور بھاگیں گے تو روایت سیرت میں جو آتا ہے واقعہ کہ حضور نے جو طویل دعا کی اور طویل سجدہ کیا بدر سے ایک سب پہلے طویل ترین دعا آپ نے کی طویل ترین سجدہ کیا اس میں جو دعا کی اس میں یہاں تک الفاظ آئے کہ اللہ اگر یہ سب ہلاک ہو گئے جو میری پندرہ برس کی کمائی ہے جو میں نے لا کے میدان میں ڈال دی ہے تو قیامت تک تیری بندگی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا کیوں کہ میں تیرا آخری رسول ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں میری پندرہ برس کی کمائی یہ ہے جو میں نے لا کے یہاں ڈال دی تو اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر نے بھی کہا وہ پہرے پر کھڑے ہوئے تھے کہ بس ہنس دو ہنس دو حضور بس کیجیے بس کیجیے لیکن این اسی وقت کے لیے آپ نے سر اٹھایا تو کہا یہی آیت پڑھتے ہوئے آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت جاری تھی اس وقت سیو زم یہ جمعیت جو ہے آزاد کی یہ شکست کھا جائے گی اور یہ سب پیٹ دکھا کر بھاگیں گے بلی سات و ووم و سات و ادھا و بلکہ یہ تو چھوٹے موٹے عذاب ہیں جو دنیا میں آئیں گے شکست ہو جائے گی اور کچھ مارے جائیں گے ستر ان کے یا کچھ اور ہو جائے گا یا ذلت ہو جائے گی رسوائی ہو جائے گی سر نو ہجری میں اعلان عام کر دیا جائے گا قتل عام کا اور پھر یہ جو ہے پھر یہ ایمان لائیں گے یا عرب چھوڑ کے بھاگ جانے پر مجبور ہو جائیں گے لیکن یہ چھوٹی چیزیں ہیں بلی سات و ووم اصل جو ان کے وعدے کا وقت ہے وہ ہے قیامت وہ سات و ادھا و امر اور وہ قیامت جو ہے وہ بہت بڑی آفت بھی ہے اور بہت کڑوی بھی ہے مرن کہتے کڑوی کو امر سب سے زیادہ کڑوی ان المجرمین فی دلال وسو یقیناً یہ مجرم جو ہے یہ بھٹکے ہوئے بھی ہے اور یہ آگ کے مختلف مقات کے اندر ہوں گے یوم پھر نار اعلیٰ وجوہ ہند جس دن کے یہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں ان کے چہروں کے بل مس کا سفر کہا جائے گا ذرا اس آگ کا آگ کے مس ہونے کا مزہ چکھو انا کو خلق نہ ہو بے قدر یقیناً تمام چیزیں جو ہم نے پیدا کی ہیں ایک اندازے کے مطابق پیدا کی ہیں وبا امرونا اللہ واحد ان قلم ہند بسور اور ہمارا جو امر ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ بس جیسے نگاہ کا لپک جانا وہی بات کن فیقون ہمارے امر کا معاملہ تو یہ ہے حضرنا شیا کو فہل مدکر اور دیکھو اے قریش ہم نے تمہاری اس جزیرہ نمایاں عرب میں بسنے والی بہت سی قوموں کو ہلاک کیا فہل میں مدکر تو کوئی ہے اس سے سبق حاصل کرنے والا یعنی ایک قرآن ہے جو تمہارے لیے تذکر کا سورس ہے ایک وہ تاریخ ہے آیات تاریخیہ ایام اللہ ان سے تم سبق حاصل کر سکتے ہو ایک آیات آفاقی اور انفسی ہے ان سے سبق حاصل کر سکتے ہو وہ کل و شعرین فارو ہے اور وہ تمام کام جو یہ کر رہے ہیں یہ صحیفوں میں لکھے جا رہے ہیں ریکارڈ ہو رہے ہیں وہ کل و صغیرن و کبیر اور ہر چھوٹی چیز بھی بڑی چیز بھی لکھی جا رہی ہے یہی بات ہم نے وہاں پڑھی تھی سورہ کہف میں مموریل کتاب فتر مجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہاد الكتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا عصاها ووجدو ما عملو حاضرا اس وقت وہ کافر چیخ اٹھیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے کیسا عمال نامہ ہے کیسا ریکارڈ ہے کہ اس نے کسی چھوٹی سی چھوٹی مائنوٹس ڈیٹیل کو بھی کمٹ نہیں کیا ہے بڑی چیزیں بھی ہیں چھوٹی بھی ہیں تو یہاں بھی فرمایا کل صغیرین و کبیرین مستقر ان المستقین فی جنات و نہر یقیناً ہمارے خدا ترس بندے ڈرنے والے بندے آخرت کا کے خیال سے لرزاں پرساں رہنے والے بندے ہمارے احکام کی پابندی کرنے والے بندے دنیا کی زندگی میں پھونک پھونک کر قدم رکھنے والے بندے وہ ہوں گے باغات میں اور نہروں میں چشموں میں فی مقاد ان دا ملیک مقتدر ان کا بہت اعلیٰ رتبہ ہوگا قدم اسد سورہ یونس میں بھی آ چکا ہے قدم اسد کن اندر ان دا ملیک ان اس بادشاہ کے مقرب ہو جائیں گے قریب ہوں گے مقتدر شہنشاہ و سما جو مقتدر ہے اس کے مقربین میں ان کا شمار ہوگا اللہ عمر جعلنا منہم اللہ عمر جعلنا منہم ہوں اللہ عمر جعلنا منہم ہوں بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم